مقررہ مدت دے کر دنیا میں بھیجا یہ وقت ہم نے دنیا میں گزارنا ہے اللہ رب العزت نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ونفسم وما دیمہ فجورہ و تقواہ انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھ دیا شر کا مادہ بھی رکھ دیا حکم یہ عطا کیا کہ تم اپنے اوپر خیر کو غالب کر لو نیکی کے کاموں میں لگے رہو برائی سے بچتے رہو نفس و شیطان کو اپنا دشمن سمجھو میرے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے رہو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے احد علیکم یا بنی بنی آدم آدم اے کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے وہ ان بدونی اور ایک میری عبادت کرتے رہنا آزا سروتم مستقیم یہ بالکل سیدھا راستہ ہے تو پروردگار عالم نے ہمیں دونوں راستوں کی رہنمائی فرما دی اللہ تعالی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا فرمایا کیا انسان کے اوپر وہ دور نہیں گزرا جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیم بصیرا انسان کو پروردگار عالم نے ایک قطرے سے پیدا کر دیا مقصد کیا تھا پیدائش کا نب تلی ہی ہم اس کو آزمائے بجالنا ہو سمی ام بسیغا پھر ہم نے اسے سماعت بھی دی بسارت بھی دی انا ہدع حسبیل ہم نے اسے راستے کی رہنمائی کر دی اما شاکرم و اما کفورا اب اس کی مرضی ہے یہ شکر کرنے والا بنے یا اس کی مرضی ہے یہ انکار کرنے والا بنے تو پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا کے اندر محدود طاقت دے دی جس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں اچھا بوئیں گے کل اچھا کاٹیں گے آج غفلت کا شکار رہیں گے کل کی پریشانی ہوگی دنیا مضرات الآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہ سچی بات ہے کہ جو سیب کا درخت لگائے وہی سیب اٹھاتا ہے جس نے کیکر کا درخت لگایا اسے کانٹے ہی کانٹے ملیں گے تو آج نیکیوں کے پھل بونے کا وقت ہے گل سادی ہے میلا گھڑی دے رتا آندیاں جاندیاں رہندیاں نے گل سادی ہے میلہ گھڑی دے رتا آندیاں جاندیاں رہندیاں نے کرما والیا او جیڑیاں رخ لا کے مڑ چھاوے بہندیاں نے جو بندہ درخت لگائے اور اس کی ٹھنڈی چھاؤں مل کر بیٹھے وہی قسمت والا ہوتا ہے آج امال کا وقت ہے عمل کرتے چلے جاؤ زندگی کے کسی دن باغ لگا ہوا دیکھو گے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال بیان فرمائی فرمایا کہ ایک بادشاہ نے کسی انسان آدمی کو بلایا اور کہا کہ میرے باپ کے کئی درجے ہیں تم وہاں جاؤ یہ خالی ٹوکری اپنے ساتھ لے لو اور اچھے سے اچھے پھلوں سے یہ ٹوکری بھر کے میرے پاس لانا میں تمہیں انعام دوں گا شرط یہ ہے کہ جس درجے میں سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے تمہیں واپس اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی وہ آدمی بڑا خوش ہوا کہنے لگا یہ تو بڑی آسان بات ہے چنانچہ باغ کے ایک دروازے سے داخل ہوا پہلے درجے میں اس نے پھل دیکھے پسند نہ آئے دوسرے درجے میں گیا پھل دیکھے مناسب تھے مگر دل خوش نہ ہوا تیسرے درجے میں پہنچا پھل دیکھے پسند بھی آئے اچھے بھی لگے جی چاہا کہ میں کچھ پھل توڑ لوں کہنے لگا اگلے درجے میں دیکھتا ہوں اچھے پھلوں کو توڑ کر لے جاؤں گا جب اگلے درجے میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہے کہ پھل بہت اچھے ہیں دل بڑا خوش ہوا جی چاہا کہ اب یہاں سے پھل توڑ لوں پھر خیال آیا اگلے درجے میں اس سے بھی اچھے ہوں گے وہاں سے توڑوں گا جب اگلے درجے میں دا کے دیکھا واقعی پھل بہت اچھے تھے طبیعت بحال ہو گئی خوش ہو گئی جی چاہا کہ اب پھل توڑ کے ٹوکری بھر لوں کہنے لگا نہیں اگلے درجے میں اس سے بھی اچھے ہوں گے میں سب سے بہترین پھل اس ٹوکری میں بھر کے لے جاؤں گا اور بادشاہ سے بڑا انعام پاؤں گا جب آخری درجے کے اندر داخل ہوا کیا دیکھتا ہے کہ وہاں درختوں پر پھل لگے ہی نہیں تھے اب وہاں رونے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اے کاش میں تھوڑے تھوڑے پھلوں سے ٹوکری کو بھرتا رہتا آج میری ٹوکری خالی تو نہ ہوتی مجھے بادشاہ کے سامنے جا کر دلت رسوائی تو نہ ہوتی آج میں خالی اپنی ٹوکری لے کر کھڑا ہوں افسوس کرتا ہوں کہ میں نے وقت کی قدر کیوں نہ کی فرماتی ہیں اے انسان بادشاہ سے مراد رب کائنات کی ذات ہے اور ٹوکری سے مراد تیرا نام اعمال ہے اور باغ سے مراد تیری زندگی کا باغ ہے اور ہر درجے سے مراد تیری زندگی کا ہر دن ہے تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا اللہ نے حکم دیا کہ نیکیوں کے پھلوں سے اپنے نام اعمال کو بھر لو تم روز سوچتے ہو میں کل سے نیک بن جاؤں گا یعنی اگلے درجے سے پھل توڑوں گا جب اگلا دن آیا پھر خیال آتا ہے میں کل سے نیک بن جاؤں گا میں کل تک کی توبہ کر لوں گا تو اسی طرح اگلے سے اگلے درجے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن آئے گا کہ جب تیرا اگلا دن نہیں ہوگا تجھے اسی دن اپنے رب کے حضور جانا پڑ جائے گا پھر تیری ٹوکری بھی تیرا نام امال بھی نیکیوں سے خالی ہوا سوچ تجھے اللہ کے سامنے جا کر کتنی پریشانی ہوگی تو بات ایسی ہے کہ رب کریم نے ہمیں یہ مہلت عطا کی ہم اس میں جتنی کوشش ہو سکے نیکی کرنے میں کمی نہ کریں جس طرح کوئی غلام جس کا آقا اس سے خفا ہو جائے وہ دوڑ دوڑ کے کام کرتا ہے تاکہ اپنے مالک کو راضی کر لے ہمیں بھی چاہیے ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں کریں تاکہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے چھوٹی عمر کے بچے خوش نصیب جن کو رب کریم نے قرآن پاک پڑھنے دین کا علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ان کی زندگیوں کی ابتدا ہے یہ ابھی سے نیکیوں کے پھل توڑنے لگ گئے خوش نصیب ہیں ساری زندگی لگے رہیں گے ان کے تو درجے بڑھتے چلے جائیں گے ان کے نام اعمال میں تو نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی تو ان کو اپنی زندگی کی اوقات کی اور زیادہ قدر و قیمت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم جیسے لوگ جو زندگی کا بیشتر وقت گزار چکے ہمیں تو بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے میری امت کی بین سبعین نصب ستین فرمایا ساٹھ ستر کے درمیان اوسط ہوا کریں گی اب ساٹھ ستر کی عمر ہم لگائے تو جو چالیس سال سے عمر زیادہ گزار چکے وہ تو زندگی کے زہر اثر کا وقت گزار رہے ہیں اور زہر اثر کے بعد پھر مغرب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی سورج ڈوبتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی معلوم نہیں کس وقت یہ زندگی کا سورج ڈوب جائے گا اور ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے جانا پڑ جائے اور یوں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ موت کا وقت کب آئے گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے واقعی انسان بیاہ شادی میں مشغول گھر کے کاموں میں مشغول اور اسے معلوم نہیں ہوتا بازار میں اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے ملک الموت کی فہرستوں میں نام داخل ہو چکا ملک الموت انتظار میں ہوتا ہے آج اس کی موت کا دن آ گیا لینے کے لیے آ جاتے ہیں اس وقت انسان کو کھڑے پیر جانا پڑ جاتا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان چلا جاتا ہے لا فلا ولا الى اهلهم يرجعون اتنی استطاعت نہیں ہوتی اپنے گھر والوں کو وسیعت کر جائیں آخری چند کلمات کہہ جائیں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے انسان کو جانا پڑ جاتا ہے ہم نے دیکھا علاقے کے بڑے مسجد لوگ مگر ایسے حال میں ان کو موت آ گئی لوگوں نے ان کو پہچان بھی نہ پائے لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا گیا کئی دنوں کے بعد پتا چلا وہ جس لاش کو دفن کر دیا گیا تھا وہ لاش تو کسی بڑے چودھری کی تھی اور کسی بڑے دار کی تھی مگر وقت اس کا پتہ ہی نہ چلا تو کتنی بار ایسا ہوا کہ انسان دفن ہوتے کے وقت پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ کس کو دفن کر رہے ہیں اس لیے کسی نے کیا کہا کہ موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے کچھ پتہ نہیں کس حال میں موت آئے اور وارث شاہ نے لکھا وارث مار نہ کری وارسا دا رب بے وارسا کر مار دئی رب کریم کے پتہ نہیں اس وقت کیا کہ جو ہے وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو اگر نیکی پر زندگی گزاریں گے تو رب کریم کی رحمتیں ہوں گی اور اگر کس کو فجور پر زندگی گزاریں گے رب کریم کی ناراضگی ہوگی اور جس نے پروردگار کو ناراض کر لیا اور پھر اس کی موت کا وقت آیا ایسا ہے جیسے کشتی کے بغیر اس نے مصیبتوں کے سمندر میں چھلانگ لگا دی اب یہ انسان مصیبتوں میں پڑ جائے گا اس کی قبر اس کے لیے پریشان کن حشر کے دن اس سے بھی پریشان سر اور جب جہنم میں جائے گا گا وہاں تو پریشانیوں کی انتہا ہو جائے گی کیا عجیب بات ہے تھوڑے دن کی لذتوں کے پیچھے پھرتا رہا اور نفس کی جو ہے وہ شاوتوں کو پورا کرتا بھی رہا لیکن رب کریم کے حضور اس کو پریشانی ہوئی وہاں جا کر ندامت ہوئی عقل مند وہی ہے آج موت کو یاد کر کے اس کی تیاری کر لے حدیث پاک میں آتا ہے چند نوجوان نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی من اکیس الناس وحدم الناس انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے فرمایا اکثر ہم ذکر للموت موت کی اکثر جو ہے یاد کرنے والا وقت استعداد الموت اور وہ جو موت کے لیے اکثر تیاری کر رہا ہو کلا یہ ہیں عقل مند لوگ ذہابو بشرف دنیا و کرامت لافرا آخرت کی بزرگی اور دنیا کی شرافت یہی لوگ لے گئے تو موت کو کثرت سے یاد کرنا اور موت کی تیاری کرنا یہی کامیاب انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے یہ لوگ جو بچپن سے ہی جو ہے وہ نیکی کے راستے پر لگ گئے ساری زندگی اسی پر لگانے کے ارادے کر لیں گے یہ خوش نصیب لوگ لوگ ہیں جن کو رب کریم نے سیدھے راستے کی بچپن سے رہنمائی فرما دی یہ اپنی زندگی کما کے لے جائیں گے رب کریم کے حضور پہنچیں گے فرمایا جائے گا تو نے قرآن پاک کو حفظ کیا ایک ایک آیت کو پڑھتا جا جنت کا درجہ چڑھتا جا وہ رتل کما کن تر دنیا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھتا جا پھر احساس ہوگا او ہو دنیا میں جس ایک ایک آیت آیت کو یاد کیا تھا وہ ایک آیت تو جنت کا ایک درجہ تھی ہمیں کیا پتا اس وقت تھا کہ ہمیں ہر آیت کے بدلے جنت کے ایک درجے میں اوپر چڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی تو خوش نصیب ہیں جو بچہ دن کی تین آیتیں یاد کرے وہ دل میں سمجھے انشاءاللہ جنت کے تین درجے ملے جس نے پانچ آیتیں یاد کی وہ سمجھے پانچ درجے ملے جس نے دس آیتیں یاد کی وہ سمجھے مجھے دس آیت دس درجے ملے رب کریم کتنی رحمتیں فرمائیں گے یہ درجے جو بڑھیں گے تو ہوگا کیا جتنا اونچا جائیں گے امبیا کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت کے مشاہدہ اور اور زیادہ اچھا ہوگا لہذا جتنے درجے بڑھ جائیں اتنے ہی کم ہیں ہمیں اس کے لیے اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے پہلے وقتوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بڑی عبادات کرتے تھے ہر وقت آخرت کو یاد کرتے تھے ایک بزرگ گزرے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کچھ بچوں کو دیکھا وہ ایک جگہ آپس میں کھیل رہے تھے جب ذرا آگے بڑھا ایک اور بچے کو دیکھا وہ مغموم بیٹھا ہوا تھا جیسے بڑا ہی پریشان ہو کسی سوچ میں پڑا ہوا ہو مجھے یوں محسوس ہوا دوسرے بچوں نے اسے اپنے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں دیا اس لیے یہ پریشان بیٹھا ہے میں اس کے قریب ہوا میں نے کہا بچہ کیا ہوا یہ دوسرے بچے تجھے کھیلنے نہیں دیتے اس نے جب سنا تو کہنے لگا بہلول آپ حاصب تم انا خلقناکم نا کم کیا تم یہ گمان کرتے ہو میں بے فائدہ پیدا کر دیا گیا ہوں فرماتے ہیں میں نے بچے کی کم عمری کو دیکھا اور آیت کو دیکھا جو اس نے پڑھی میں تو حیران رہ گیا اس چھوٹے سے بچے کے زبان سے کتنی بر موقع اور بر محل آیت میں نے سنی میں نے کہا بچہ مجھے دانا نظر آتا ہے ذرا مجھے نصیحت کر دے اس بچے نے اشعار پڑھنے شروع کیے جن کا مطلب تھا اے مسافر تیرا سفر لمبا ہے تیرے پاس توشا تھوڑا ہے منزلیں تیرے لیے مشکل گزار ہیں تو ان کے لیے آج تیاری کر لے ورنہ تجھے کل کو پچھتانا پڑے گا فرمانے لگے میں تو روتا رہا روتا رہا آخر میں نے اس سے پوچھا بچہ تو ابھی عمر میں چھوٹا ہے تجھے ابر ابر سے سے سے سے ابھی ابھی اتنی فکر کیوں کیوں لگ گئی تو اتنا اتنا مغموم رہنے لگا لگا وہ مجھے کہنے میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں میری والدہ آگ جلاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں پر آگ کو سلگا دیتی ہے جب آگ بھڑکنے لگتی ہے تب بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے ان کی باری بعد میں آتی ہے دہلول میں نے قرآن میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا وقدارا میری جہنم کی آگ وہ ہے جس میں میں پتھروں کو ڈالوں گا وہ انگارے بن جائیں گے اور میں انسانوں کو ڈالوں گا وہ اس کا ایندھن بن جائیں گے ان کو میں جلاؤں گا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں قیامت کا دن ہوگا رب کریم جہنم کی آگ کو سلگائیں گے تو پہلے چھوٹے بچوں کو ڈالیں گے تاکہ یہ آگ بھڑک اٹھے اور ہو سکتا ہے بڑے آدمیوں کی باری بعد میں آئے میں اس لیے گھبراتا ہوں کہیں قیامت کے دن مجھے بھی جہنم میں نہ جھونک دیا جائے آئے وہ فرماتے ہیں میری تو کیفیت ایسی ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا وہ بچہ جا چکا تھا تو واقعی بات ایسی ہے بچپن سے انسان کو اس بات کی فکر ہو اور یہ سوچے میں رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا جاؤں چھوٹے بچے پہلے وقتوں میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے نیکی کر ان کا شوق ہوتا تھا جذبہ ہوتا تھا آپس کے اندر نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے انہیں پارے وقت ملتا وہ ایک دوسرے کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے وہ چاہتے تھے میں ایسی تلاوت کروں اپنے دوستوں سے بڑھ جاؤں وفی دال کا ان چیزوں میں بڑھنے والوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ تیرہ سال کی عمر میں امام شافی بن چکے تھے ان کے بارے میں آتا ہے ان کا درس قرآن تیرہ سال کی عمر میں شروع ہو چکا تھا اب تیرہ سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے بچہ ہی تو ہوتا ہے مگر بیٹھ کر درس دیتے تھے اور ان کے درس کے اندر سفید بالوں والے بوڑھے بڑے بڑے بزرگ آ کر بیٹھتے تھے اور امام شافی رحمت <coughs> رحمت اللہ علیہ ان کا درد سنا کرتے تھے بلکہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام شافی رحمت اللہ علیہ درد دے رہے تھے دو چڑیاں آپس میں لڑتی لڑتی وہیں قریب آ کے گری چونکہ بچپنا تو تھا ہی صحیح یہ ایک فطرتی سی چیز ہوتی ہے جب قریب آ کر گری تو آپ نے درد کے دوران اپنا امامہ اتارا اور ان چڑیوں کے اوپر رکھ دیا چڑیا اس کے اندر پس گئی اب جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے برا سمجھا کہ جی درس قرآن دے رہے تھے اور چڑیوں کے اوپر پگڑی اتار کے رکھ دی تو تو آپ نے بھی پہچان لیا آفٹر آل استاد تھے ان کے آپ نے تھوڑی دیر بعد اپنے سر پر رکھ لیا اور ان کو ایک حدیث سنائی ابن نبی اگر ایک بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے چاہے کسی نبی کا بچہ کیوں نہ ہو اس کے اندر چیز ایسی باتیں ہوتی ہیں جب اس حدیث کو سنا وہ بڑے بڑے مشاعد جو تھے ان کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ ایک عمر کا تقاضا ہے کہ انہوں نے چڑیوں کو دیکھ کر ایسا عمل کر لیا تو بتلانا یہ مقصد تھا تیرہ سال کی عمر میں درس قرآن دیتے تھے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے والد سے نو سال کی عمر میں خلافت پالی تھی اتنی چھوٹی عمر میں اس امت کے بچوں نے اتنے بڑے بڑے علوم سے اپنے سینوں کو منور کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جو بچہ بچپن میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگے دعائیں کرتا رہے رب کریم میں تیرے دین کا سپوت بننا چاہتا ہوں میں تیرے دین کا مجاہد بننا چاہتا ہوں میرے اوپر رہنمائی فرما یاد رکھیے جب جب شروع سے دیوار سیدھی ہوگی جتنی اوپر اٹھتی چلی جائے گی یہ دیوار سیدھی کھڑی ہوگی اور اگر شروع سے ٹیڑھی ہو گئی تو پھر اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا چلا جائے گا لہٰذا جو بچے ابتدا سے ہی نیکی کی روش کو اپنا لیں وہ ماں باپ کی ڈنڈے کے زور پر یا استاد کے ڈنڈے کے زور پر نیکوکار نہ بنے یا حافظ نہ بنے ان کو چاہیے اپنے دل کی چاہت کے ساتھ حافظ بنے اپنے دل کے شوق کے ساتھ حافظ بنے کہ میں نے پروردگار کے سامنے جانا ہے رب کریم کے سامنے پیش ہونا ہے جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا پروردگار کو میں عرض کر سکوں گا میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے یہ نیکیاں میں اپنے پروردگار کو پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو اس لیے استاد کا ادب اور احترام کرتے ہوئے جتنا شوق کے ساتھ پڑھیں گے رب کریم سینوں کو کھولتے چلے جائیں گے سینوں کو منور کر دیں گے اور جب بچپن سے ہی رب کریم کی یہ رحمتیں ہوئی تو زندگی کے آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے بہتر بنتا چلا جائے گا یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے عطا کی تو ہمیں چاہیے ہر دن میں نیکی کرتے چلے جائیں جائے ہمارے صالحین اس قدر عبادات کرتے تھے کہ ہر دن میں وہ جب تھک جاتے تھے تھکے ہوئے اونٹ کی طرح چلتے ہوئے وہ اپنے بستر کے قریب جایا کرتے تھے اتنا اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے خود نبی علیہ السلاط اسلام کے بارے میں آیا آپ تحجد میں ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے یتور رمت کا آہو نبی علیہ السلاط اسلام کے قدم عین مبارک حتیٰ کے متورم ہو جاتے تھے ورم آ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے سعید عائشہ سے ڈی لانا تھے فرمایا عائشہ لے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں نبی علیہ السلام اس کے بعد کیا ہے تلاوت کرنے کھڑے ہو گئے بکا حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام رونے لگ گئے کافی دیر تک روتے رہے سما رکا فبکا حتیٰ کے رکو کیا رکو میں بھی روتے رہے پھر اس کے بعد سجدہ فبکا آپ نے سجدہ کیا سجدے میں روتے رہے اتنا لمبا سجدہ تھا سیدا شخص فرماتی ہیں مجھے شک ہونے لگ گیا کہیں میرے محبوب کی روح پرواز تو نہیں کر گئی کافی دیر تک حرکت نہیں تھی میں اپنے بستر سے اٹھی میں قریب آئی میں نے آپ کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلایا کہ زندگی کے آسار تو باقی ہیں تب پتا چلا محبوب سجدے میں اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے امت کی مغفرت کی باتیں اللہ پر کر رہے تھے نفلوں میں ایسی دعاؤں کی اجازت ہوتی ہے لہذا رب کریم کے محبوب سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے حتیٰ کہ جب آپ نے سلام پھیرا فرماتی ہے میں نے کہا اے اللہ کے محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو رب کریم نے معاف کرنے کے وعدے کر لیے آپ اتنا کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا جب رب کریم نے میرے اوپر اتنا احسان کیا میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا افلا اکون ابدن شکورا کیا میں شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں تو رب کریم کے محبوب تو شکر ادا کرنے کی وجہ سے اتنی عبادت کرتے تھے اور میرے دوستو ہم تو واقعی گناہ گار ہیں خطا کار ہیں ہم اپنے نام اعمال پہ نظر تو نہ ڈالیں تو صحیح بل انسان والا نفس سے ہی بتیرا ہر انسان اپنے آپ سے خبردار ہوتا ہے ولو القا معذیرا حالانکہ دوسروں کے سامنے جو مرضی بہانے تراشتا پھرے اپنی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ہمیں صاف پتہ چلے گا ہم نے دنیا میں کہاں کہاں کرتوت کیے کیا کیا کوتاہیاں کی کون کون سے گناہ کیے آج وقت ہے ان گناہوں کو بخشوانے کا آج وقت ہے ان گناہوں کو اپنے رب کریم سے معافی مانگنے کا دین کی خاطر تکلیف اٹھانا ریاضت کرنا مجاہدے کرنا یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے جو بچے گھروں کے ماحول کو چھوڑ کے آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں یہ ضیوف الرحمان ہیں حدیث میں ان کو اللہ کا مہمان کہا گیا یہ اللہ کے مہمائن ہیں جو اللہ کے ہاں اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں سبحان اللہ ان کو سونا بھی عبادت ہے ان کا جاگنا بھی عبادت ہے ان کا پڑھنا بھی عبادت ہے حتیٰ کہ یہ بچے فارغ وقت میں اگر کھیلیں گے اور شرعی کھیلو گا ان کو کھیلنے پر بھی ثواب ملے گا علماء نے اس کی بات لکھی فرماتے ہیں اگر کوئی کاریگر کام کرنے کے لیے آئے اور اپنے اوزار استعمال کرتا رہے حتیٰ کہ اس کے اوزار کند ہو جائیں تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اوزاروں کو تیز کرتا ہے وہ اوزاروں کو تیز کرنے کا وقت وہ بھی اس کی مزدوری میں شمار کر لیا جاتا ہے کوئی نہیں کہتا تم نے دس منٹ اپنے اوزاروں کو ٹھیک کیا تھا ہم اس کی مزدوری کاٹیں گے ہر بندہ اس کی مزدوری دیتا ہے انہی اوزاروں سے کام کیا گیا اگر اوزاروں کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگ گیا ہم اس پر بھی اس کو کام کرنے کی اجرت عطا کر دیں گے جب دنیا کے بندوں کا یہ معاملہ ہے تو پھر رد کریم کے احسانات تو اس سے بھی بڑھ کر ہے جو بچے سارا دن اللہ کا قرآن پڑھیں گے کتابیں پڑھیں گے دین کا علم حاصل کریں گے اگر ان کے دماغ تھک جائیں گے اور وہ ذہن کو پھر تازہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کھیلیں گے رب کریم اس کھیل پر بھی ان کو اجرتا فرمائیں گے اگر وہ سو جائیں گے رب کریم سونے پر بھی اجرتا فرمائیں گے یہ خوش نصیب بچے ہیں جن کو رب کریم نے لمحے لمحے کو عبادت بنا لیا ہمیں چاہیے ہم بھی اپنی زندگی کو نیکوکاری پر گزارنے کی کوشش کریں رب کریم سے معافی مانگتے رہیں اپنے گناہوں اور اس راستے میں اگر کوئی تکلیف آئے کوئی مجاہدہ کرنا پڑ جائے خوشی خوشی کرتے رہیں اللہ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو دنیا میں کتنی جو ہے وہ مجاہدہ کرنا پڑا آپ کے اوپر بھوک پیاس کے عجیب لمحات آئے کئی کئی دن گزر جاتے تھے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا کرتا تھا سید عائشہ صدیق لانا فرماتی ہیں میرے آقا پر تین مہینے ایسے گزر گئے تھے کہ تین مہینے میں کوئی کھانے کی چیز نہ ملی تھی صرف کھجور تھی ہم وہ کھاتے تھے اور پانی تھا وہ پی لیا کرتے تھے دو کالی چیز چیزوں پر ہمارا گزارا ہو جایا کرتا تھا اب سوچئے تو صحیح جب تین تین مہینے تک وہاں روٹی کھانے کو نہیں ملا کرتی تھی اور اللہ کے محبوب جو سید الاولین والآخرین ہے وہ پھر بھی اپنا وقت دنیا میں گزار کے گئے ان کی زندگی سب سے کامل زندگی ہے لہذا کبھی خشک روٹی مل گئی کبھی روٹی پوری نہ ملی کبھی کوئی جو ہے سالن پتلا مل گیا کھانے پینے میں کچھ آگے پیچھے انتظام ہو گیا اللہ کے راستے میں اس قسم کے مشاہدے یہ شوق سے برداشت کرنے چاہیے اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے نبی علیہ علیہ کے وقت ایک عجیب جو ہے وہ بات پیش آئی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے آپ کے پاس آپ کی صاحبزادی سیدہ الزہرا رضی اللہ عنہ آئی ہیں اور آپ کے لیے انہوں نے چادر کے ایک ایک ٹکڑے کونے میں چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا باندھا ہوا ہے آئی اور کہنے لگی ابا حضور یہ روٹی کا ٹکڑا میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے سبحان اللہ ایسی بیٹی اللہ ہر ایک کو عطا کرے اتنی نیکوکار ہو ماں باپ نے جو محبت رکھنے والی ہو کہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے کپڑے میں باندھ کر نبی علیہ السلام کو لا کر تحفہ دیا عرض کرنے لگی اے اللہ کے محبوب کتنے دن سے ہم بھی فاقے سے تھے حضرت علی لانو گئے انہوں نے کچھ محنت کی مزدوری کی حتیٰ کے کچھ آٹا لے کر آئے میں نے ان کو پکا لیا وہ پانچ روٹیاں وہ چار روٹیاں بنی اے دو روٹیاں تو حسن حسین نے کھا لی ایک روٹی علی کرم اللہ عجل نے کھا لی اور ایک روٹی جو تھی وہ میں نے سائل کو دے دی پانچویں روٹی میرے لیے جب میں روٹی کھانے بیٹھی اے اللہ کے نبی میں ابھی آدھی روٹی کھا چکی تھی میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے میرے میرے والد گرامی نے میرے ابا حضور نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا جب مجھے خیال آیا میں نے آدھی روٹی جو کھائی تھی وہیں پر اپنا ہاتھ روک لیا میں اٹھی اس ٹکڑے کو میں نے چادر کے کونے میں باندھا ابا حضور آپ کے حضور لا کر پیش کر رہی ہوں اپنی بیٹی کی طرف سے اس کو تحفہ قبول کر لیجئے ہدیہ قبول کر لیجئے نبی علیہ السلاط اسلام نے خوش ہو کر قبول فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو نے سچ سوچا آج تیرے پاپ پر تین دن گزر گئے ہیں کوئی روٹی کا ٹکڑا اور لکما تیرے باپ کے منہ میں نہیں گیا سبحان اللہ تین تین دن گزر جاتے تھے کوئی چیز نے لے لی مگر آخرت کی نعمتوں سے محروم رہ گئے اور یہ بچے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر جو اس قسم پرسی کے حالات میں پھر اپنی زندگی دین پر خرچ کر دیتے ہیں جب ان کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا رب کریم فرمائیں گے ان کے سر پہ نور کا تاج رکھ دو یہ حافظ ہے یہ قرآن کا عالم ہے فرمایا جائے گا جس نے زندگی میرے دین کے لیے لگا لی آیا کہا جائے گا قریب ہوتا چلا جا ارے ماں باپ کو نور کے تاج پہنائیں گے تو خود حافظ اور عالم کا کیا کہنا حافظ کو دس آدمیوں کی شفات کی کی اجازت ملے گی وہ لوگ جو جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھیجیں گے اور اگر عالم با عمل ہوا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چار سو آدمیوں کی شفاعت کی اجازت دیں گے چار سو جہنمیوں کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائیں گے تب پتہ چلے گا ان لوگوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر قیمت تھی کہ آج رب کریم نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا خوش نصیب ہیں وہ بچے خوش نصیب ہیں ان کے والدین اور ان کے استاد جو آج دین کی محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دین کے اوپر اپنی زندگی خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے وقت تھوڑا ہے میرے دوستوں گزر جائے گا زندگی نے بہرحال گزرنا ہے اے شما تیری عمر طبی ہے ایک رات ہنس کر گزار دے یا کہ رو کر گزار دے ہم منمانی میں گزار دیں زندگی پھر بھی گزر جائے گی ہم خوشی میں گزار دیں زندگی پھر بھی گزر جائے گی لیکن جس نے اچھی زندگی گزاری اس کو پھر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے نور میں ہو یا نار میں رہنا نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ یاد یار میں رہنا نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ یاد یار میں رہنا چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا بے بچوں آج تم چند جھونکے خزاں کے سہ رہے ہو گرمیوں میں بیٹھ کر آج ایسی جگہوں پر رہ کر تم اللہ کے دین کی جو ہے محنت کر رہے ہو چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا موت آئے گی آپ کے لیے بہار کے دروازے کھل جائیں گے رب کریم کے فرشتے آئیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں کے لیے فرشتے جنت کے جو ہے وہ رومال لے کر آتے ہیں خوشبو میں سجے ہوئے ہوتے ہیں وہ لا کر سینے پہ رکھ دیتے ہیں دنیا کے ڈاکٹر اپریشن کریں دیتے ہیں بدبودار گیس سنگا دیتے ہیں بے ہوش کرنے کے لیے مگر میرے پروردگار کے نیک بندے کو فرشتے انسٹیویا دے رہے ہیں کیا جنت کی خوشبوئیں لائے خوشبو سونگتا ہے دماغ متر ہو جاتا ہے جان ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں جب اس کی جان نکل جاتی ہے اب اس کے لیے کفنانے نہلانے کا بندوبست کیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس نیک بندے کی موت پر زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں یہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا زمین آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن دروازوں سے اس کا رزق اتارا جاتا تھا سبحان اللہ جن بچوں نے بیٹھ کر قرآن جہاں پڑھا ہوگا وہ زمین کے ٹکڑے اداس ہوں گے وہ زمین کے حصے اداس ہوں گے وہ جدائی میں روئیں گے ارے نیک بندوں کی موت پر زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا ہے حضرت ایک صحابی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی وفات ہوئی اللہ کے محبوب محبوب نے فرمایا سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا سبحان اللہ کیا مقام پایا اللہ کے ہاں تین دن تک اللہ کا عرش بھی روتا رہا اس لیے جب پاسے کو فاجر کافر جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما بکت علیہ مسما اول نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی تو ثابت ہوا کہ آسمان اور زمین روتے ہیں جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے پھر عدیت پاک کا مفہوم ہے جب اس بندے کا جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے جاؤ میرے بندے کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے جس راستے سے قبر تک لے جائیں گے تم راستے کے دونوں طرف استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم دھام سے نکلے سبحان اللہ لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں فرشتے راستے میں دونوں طرف ادب سے کھڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کا پیارا اللہ کا متوالا اللہ کا دیوانہ آج دنیا سے جا رہا ہے کس شام سے جنازہ اٹھ رہا ہے جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں اس نے ان کے جواب دے دیے جب ان کو جنت کا بات باغ بنا دیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے قبر کہتی ہے تجھے مجھے دنیا میں جتنے لوگ بھی تھے سب سے زیادہ محبت تجھ سے تھی تو میرے پاس آیا دیکھ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کروں گی چنانچہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرا یہ بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے یہ عجیب بات ہے جو حدیث پاک میں فرمائی گئی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے عبادات کر کر کے تھکا ہوا شریعت و سنت کی پابندی کرتے کرتے یہ مجاہدے کر کے تھکا ہوا بندہ فرمایا میرا یہ بندہ تھکا ماندہ آیا ہے جاؤ اسے کہو نم مت دلہن کی نیند سو جا یہاں پر حدیث کا لفظ ہے دلہن کی نیند سو جا علماء کرام نے یہاں نقطہ لکھا کہ یہ کیوں کہا دلہن کی نیند سو جا ویسے ہی کہہ سکتے تھے کہ تم میٹھی نیند سو جاؤ مگر نہیں کہا دلہن کی نیند سو جا انہوں نے اس کا جواب لکھا فرمایا یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب دلہن سوتی ہے اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا محبوب ہوا کرتا ہے یہ مومن آج قبر میں سو رہا ہے روز معاشر ہوگا اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب ہوگا لہذا یہ قبر میں سے اٹھے گا رب کریم کا دیدار ہوگا حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ نیک آدمی جب اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکرائیں گے آواز آ رہی ہوگی یا نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک مرضیہ فی عبادی ودخلی جنتی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے وما اللہ عزیز اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں کوشش ہم کریں گے پر ہم پر رحمت فرمائیں گے رد کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما لے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے وہ آخر ادا الحمد للہ رب العالمین رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما رب کریم ہمارے سینوں کو روشن فرما اے اللہ قرآن کے حفظ کے لیے سینوں کو اے اللہ روشن فرما اے اللہ شرح صدر نصیب فرما دین کے علم کے لیے ہمارے سینوں کو روشن فرما اے اللہ دین میں تفق نصیب فرما اے اللہ شرح صدر نصیب فرما اے اللہ ہمارے حافظ کو تیز فرما اے اللہ دینی علوم کی رغبت پیدا فرما حدیث سخت قرآن کی تعلیم کا شوق پیدا فرما رب کریم نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما رب کریم ہمارے علم میں برکت پیدا فرما عمل میں برکت پیدا فرما ہمارے حافظ میں برکت پیدا فرما صحت میں برکت پیدا فرما اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما صحت میں برکت پیدا پیدا فرما عزت میں برکت پیدا فرما قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کے ادب کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ماں باپ کے ادب کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بے ادب ہونے سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ بے ادب بننے سے پہلے ہمیں موت نصیب فرما رب کریم ہمیں ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما رب کریم اپنی رحمتیں کی بارش نادل فرما اے اللہ ہمارا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما رب کریم جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما رب کریم برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما جان مال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما سربتگار اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اللہ ہمیں ماں سوا کی گرفتاری سے محفوظ فرما انفس و آفاق کی گرفتاری سے محفوظ فرما اپنا دیوانہ بنا اپنا مستانہ بنا اپنے چاہ چاہنے والوں میں شمار فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں سے سجا ہمارے باطن کو اپنی مارفت سے منور فرما ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما پروردگار عالم سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ نیکوکاری تقوی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما اے اللہ نفس و شیطان کے مکر فریب سے محفوظ فرما برے سنگی ساتھی سے محفوظ فرما برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما اے اللہ دنیا آخرت میں نیکوں کا ساتھ نصیب فرما ربنا منا نات انت منا اینکنت سمیم طبل انك انت التواب الرحيم کریم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین